حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچہتر